الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى میری بعد میرے بھائیوں دوستوں میری ماں اور بہنوں اور اس خوشی میں اور اس شادی میں قریب میں نکاح میں شرکت کرنے والوں آئیے ہم اور آپ مل کر اس نکاح کے متعلق سوچیں کہ آخر یہ ہماری آخرت کی زندگی سے کس طرح وابستہ ہے لڑکی کے نکاح کے بعد اس کی نفرتوں کو جیتا جنازہ کہتے یہی میرا مقصود ہے کہ یہ جیتا جنازہ ہم زندہ اور جیتے مردوں اور عورتوں کو اپنا مردہ جنازہ یاد دلائے تاکہ غفلت و ہنسی کی جگہ دنیا کے بیکار دھندوں سے بیداری اور فضول مزلی سے قلب میں افسردگی پیدا ہو جائے یہ دوسری بات ہے کہ میرے اس بیان سے کوئی سبق لے یا نہیں مگر ذرا بھی غور کی نگاہ ڈالیے اور سوچیے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس لڑکی کے بیٹے اور سسرال کا ایک ایک واقعہ ہماری اس دنیا اور آخر کے ایک ایک واقعے سے مطابق ہے پندرہ سولہ برس میں وہ لڑکی اس گھر میں پیدا ہوئی ماں باپ اور بھائی بہنوں کی ایک گود میں پلی بڑی اور اس اس گھر کے کونے کونے میں کھیلی مگر کبھی لڑکی کو وہم گمان میں نہ ہوا کہ یہ گھر گھر میرا نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو چند روزہ ہے اس کو خیال بھی تھا کہ میں اس رائے کی مسافر ہوں مجھے چار کہاروں کے کندھوں پر سوار ہو کر یہاں سے جانا ہے وہ گھڑی خرید دوری کے لیے آ رہی ہے کہ میرے ماں باپ مجھے پالکی میں بٹھا کر گھر سے چنتا کر دیں گے میں رو رہی ہوں گی اور میری سہیلیاں گلے گلے مل مل کر رخصت کر رہی ہوں گی میں اس انقلاب کو ہر ذرا بن کر دیکھ رہی ہوں گی آگے سے مجھ سفائے کھڑی ہوں گی اور میرے چاروں طرف سے بھیڑ ہوگی جن کی آواز یہ ہوگی کہ جلدی کرو جلدی کرو یا اللہ یہ کیسی کایا پلٹ ہو گئی کہ وہ ماں باپ جن کی آنکھوں کی پتلی بنی ہوئی تھی اب وہی مجھ کو دھکے دے رہے ہیں اور گھر سے نکال رہے ہیں جن کو میرا ایک گھڑی کے لیے بھی نظر سے وجہ ہونا بے چین بنا دیتا تھا آج وہی تقاضا کر رہے ہیں کہ دیر نہ لگاؤ جلدی کرو اس وقت میں آنسو بہا رہی ہوں گی اور قریب ہوگا کہ میری چیخ نکل جائے مگر گھر کے اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک میرے سارے عزیزوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جو مجھ پر گزر رہی ہے اس کو ذرا سن رہی ہے اچھا اب سب کو آخری کلام چلیے رخصت ہوں اسپتال پہنچی تو دوسرا گھر ہے نیا ڈھنگ ہے نیا طور طریقہ ہے ہر چھوٹے اور بڑے نگاہ میری چال ڈھال اور قدم قدم پر پڑ رہی ہے اے میرے اللہ مجھے کیا خبر تھی کہ میری گزشتہ عمر اور بچپن کی یہاں جانچ کی جائے گی اور بیٹے کے ایام گزاری کا یہاں سسرال میں امتحان لیا جائے گا سواری سے اترتے ہی زبان حال مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ بیٹے سے سلیقہ من بن کر آئی ہو یا دھوئر بن کر مبارک بن کر آئی ہو یا ہو سسرال میں تو جو بھی ہے وہ میری نصیب وہ برخاست تو تکلم کا نگرہ بنا ہوا ہے گھر کی باورچن تک یہ تو ہے کہ میں روٹی پکانا سیکھ کر آئی ہوں یا روٹی پکانے والے کی دست نگرہ اور ہوں آج مجھے پتا چلا کہ میرے لیے لہکا دار ومن تھا اور سسرال میرے لیے دار زیدہ ہے اس وقت میں یاد کھلی کہ باپ کا گھر میرے کرنے کے لیے تھا اور سسرال میرے بھرنے کے لیے ہے اگر سسرال میں نہیں کوئی ہنر مند باشعور مذہب داخلہ اور فرما بردار اور صادرہ ثابت ہوں تو خط بھی لگی تو کی آنکھوں کا تارا اور خط چھوٹے بڑے کی آتما اور ملکہ بن کر رہوں گا اور میری زندگی کا ایک ایک لمحہ روز دو ایش و آرام میں گزرے گا اور اگر جاہلانہ ناشکری بندی دہ زبان دراز بے صبری اور نافرمان اور ضدے میں مغرور اور مذہب پسند ثابت ہوں تو اس تعداد میں تو ملکے کے ایام غفلت اور کھیل سن کر گزار گزارگی نہ سینا کونا سیکھا نہ تہذیب سیکھی نہ ادب سیکھا جبکہ بچے کی نظر میں زمین نہ ہوئی دروازے کا رکبان اور گھر کی تک مجھ کو حکارت کی نگاہ سے دیکھیں گے کوئی آوازیں کٹے گا اور کوئی تانے لے گا اور کوئی گندی اور ایسی نام رکھے گا کوئی چھوٹی اور پھوٹی قسمت اور گھر کے لیے وبال قرار دے گا اس وقت میں پچھتاؤں گی اور افسوس کروں گی کہ ماں باپ کے گھر میں رہ کر اس پیش آنے والے گھر کا فکر کیوں نہ کیا نیتوں میں ماں باپ کا نصیحت کرنا برچی اور تین تین بن کر کمیون میں لگتا تھا اور وہ ان سے روٹ کر رنگ اور کھانا بتن چھوڑ دیتی تھی باپ کو ماں خانہ ضرور اور سبھی کا بندی کا نرم محبت آمیز لے کر سبق پڑھاتے تو مجھ کو ظلم اور بے دردی معلوم ہوتا تھا کہ روٹیاں پکڑا کر میری ہاتھوں کو جلانا اور کپڑے سلوا کر میری امید خون نکلوانا چاہتے ہیں ہائے اللہ مجھے کیا خبر تھی کہ ماں باپ کی میرے ساتھ یہ بے دردی رکھی بلکہ این شفقت اور خبرتی تھی آہ اگر ان کا کہنا مانتی اور ان کو اپنا سچا بے بےحخا جانتی اور بے گھر ہمدرد سمجھتی تو آج یہ مصیبت حصیبت نہ پڑتی جس کی گٹری ایسی کشن ہے کہ نہ جیتی ہوں نہ مرتی ہوں نہ تو میرا سمان زندوں میں ہے نہ مردوں میں آج اس وقت نہ تو ماں باپ ساتھ دینے کو تیار ہے نہ سہیلیاں سہارا دینے پر آمادہ سب کے سب اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں اور جو پڑ رہی ہیں وہ صرف میری ہی اکیلی جان پر پڑ رہی ہے اور ایسی تو روٹی روتی پہ چلاتی بھی ہوں تو ان کے کانوں تک میری آواز نہیں پہنچتی اور اگر اتفاق سے کوئی ضرور بھی لے تو کیا ہو سکتا ہے اب تو کسی کو یہاں اکیلا رہنا ہے اور جو کچھ مصیبت پڑے اس کو اکیلا جننا ہے تکلیف ہو یا راحت جو کچھ بھی ہے سب مجھ پر گزرا ہوا پچھلا وقت یا آپ کا یا عزیز دوست اور ابھی دوستوں ہو بہن بہنوں یہ چیز نمونے ایک کا ناچ پورے گھیر میں دکھلایا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اللہ کی جانب سے دو فرشتے من کر نظیر آتے ہیں اور اس مرنے والے کی کی ایمان جانچ کرتے ہیں اگر یہ مرنے والا اپنے پروردگار دیدار اور اپنے مدد سے واقف ہوتا ہے تو مبارکباد دیتے ہوئے صحاح سناتے ہیں ایک حدیث کا مفہوم ہے یہ کہتے ہیں کہ سودا ہے مرنے والے نئی دلہن کی طرح تجھ کو وہی کوائے گا جو تیرا سب سے زیادہ پیارا ہے اور یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ حضور صلی علیہ وسلم نے مشہور مردوں کو دلہن کیوں فرمایا اگر دنیا اس مہم کا میکا تھی جہاں یہ پیدا ہوا تو قبر اس کی سسرال کا پہلا دن ہے اسی واسطے اس کو نئی دلہن کہا گیا اس میں یہ بھی اشارہ ہو گیا کہ جس طرح شعر اس شار دلہن کو عزت وقار کی دوسری بھی سلایا جاتا ہے اسی طرح بدشمار اور بندار دلہن کو جو آفت و بلا بن کر پڑی ہو مسکارا جائے گا اور ضرور بنایا جائے گا یہ کالی کوسی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوبر کے باغوں میں سے ایک گڑا ہے کالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث جس کا مفہوم ہے کہ دنیا دار العمل تھی اور یہ دار جدہ ہے بیٹے کے ایام خلیقہ اور ہنر سیکھنے کے تھے اور سسرال ان ایام کا انجام ہے نتیجہ دیکھنے کے وہاں جیسا کیا تھا یہاں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا یہ تو بھٹا کا ایک سرکری بیان تھا جس کو مستقل طور سے بیان کیا اب اس کے عملی پہلو پر بھی نظر ڈالیے تو خصوصی برتاؤ کیسا کرتی ہے اور کیا عمل کر کے دکھلاتی ہے وہ پرانے گھر پر اس نئے گھر کو ہر طرح پر بھی دیکھتی ہے اپنی حقیقی ماں جس کے پیٹ سے پیدا ہوئی اپنی اس مخلوم ماں جس کا دوسرا نام ہاتھ ہے زیادہ قدر میں کرتی ہے اپنے حقیقی بات کو جس کے کو سوار ہو ہوا کرتی تھی اسی فرضی بات جس کو کہا جاتا ہے بالتر قرار دیتی ہے نے ماں باپ کے حکم کو اکثر اس لیے ٹال دیا تھا اور ان کے فرمانوں کے بارہ پاؤں کو شادی ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتی اور ان کے اشارے خشم اور جنگ درد حکم کا درجہ قرار دیتی ہے بلکہ اس کی پیشانی کے تیور کو دیکھ کر اس کے بھاپ کی توڑ رہتی ہے کہ ان کی خواہش معلوم کروں اور دوڑ کر اس کو پورا کروں اگر اس کے بیٹے کا گھر ایک عالیشان محل تھا اور سسرال کا گھر فقیر کا جھوپڑا ہے تو اس گھر کی بنسبت اس جھوپڑے کو زیادہ سمجھتی ہے کیونکہ جانتی ہے کہ رہنا تو اسی گھر میں ہوگا بارہ تیرہ برس کی گہریوں نے ایک لگ چھوڑ دیتی ہے گھر کے تو انہوں نے آنکھ سلی کھیلی تھی کرتی تھی ایک دم ان کے بیچ لیتی ہے چھوٹے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ جو ہمدردی کا برتاؤ کرتی تھی آج اس کو کہیں زیادہ دیور گیٹ اور نرندوں کے ساتھ کر کے دکھلانا پڑتا ہے یہاں تک کہ اس کا باپ دروازے پر آ کر آواز بھی دیتا ہے تو اس بات کی منتظر چپ چاپ بیٹھی رہتی ہے تو شوہر یا ساتھ کی رضا پاؤں تو باپ کو اندر بلاؤ ورنہ وہ ٹھیک ہو جائے تو اس کی ہمت نہیں کہ جواب دے سکے کہ ابا جان اندر تشریف لے آئیے ماں اور ساتھ میں اگر بگاڑ ہو جائے تو چاہے کتنا ہی چلے گا مگر اتنی براہٹ نہیں کہ ساتھ کے خلاف منسا ماں کی صورت بھی دیکھ لے یا اسے ماں سے بات بھی کر لے اللہ اللہ یہ جو عمری اور کایا پلٹ باپ کے گھر ناز میں پلنے والی اور پھولوں میں تلنے والی ناظین لڑکی سسرال کی روٹی سوکھی روٹی کو سر پر رکھ کر کھاتی اور خوشی کا اظہار کرتی ہے جس لڑکی نے باپ کے حق کبھی کیوں کا لفظ نہ سنا تھا اور خاتون بیگم کے خطاب سے پکاری جاتی تھی وہ لڑکی بابا کی دانت اور بابتر کی گھڑکی بھی سن لیتی ہے اور ہٹ دیتی ہے یہ بات خود سنائی کہانیاں نہیں ہے بلکہ واقعات ہیں جو ہر زمانے ہر خطے میں اور ہر قوم میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں پیش آئے ہیں آ تو رہیں گے ایسی پوری زادیاں چاند سورج نے ہمیشہ دیکھی اور دیکھتے رہیں گے مگر اے دوستوں اور اس شادی میں شرکت کرنے والے حضرات کبھی تم نے اس بھی ذمہ داری کی عزیز کس کی خاطر ہوا اور اس نو لڑکی کی پلٹ کیوں ہوئی صرف ایک دم کی خاطر جس کا نام شوہر ہے اور صرف دو دور کی خاطر جس کا نام ایجا قبول ہے اس نے زبان سے بھی نہیں بلکہ سکوت اور اپنی خاموشی پر رضامندی کا اظہار کیا کہ میں اس اجنبی اور غیر ملکی زوجیت کے لیے راضی ہوں میں زبان حال اقرار کرتی ہوں کہ اس کی خادمہ اور باندھی بن کر رہوں گی میں وعدہ کرتی ہوں کہ اپنی خوشی کو اس کی خوشی پر اور اپنی رضامندی کو اس کی رضامندی پر اور اپنی خواہش کو اس کی خواہش پر اپنے عزیزوں کو اس کے عزیزوں پر اپنی راحت کو اس کی راحت پر قربان کر دوں گی اللہ اللہ یہ ایک وقتی وعدہ تھا ایک انسان کا ایک انسان کے ساتھ بلکہ ضعیف اور کھیل تماشے کی دل دادا ایک کمزور نو لڑکی کا اپنے ہمجد جس ابن آدم کے ساتھ اس لیے اب آپ سے عرض کرنے کی جو رات کروں گا کہ آپ نے بھی دو بول کہے ہیں اور اقرار کیا ہے اور بذبان حال ہی نہیں بلکہ بذبان خال اور صرف ایک ہی دفعہ نہیں بلکہ کتنی ہی مرتبہ یہ وعدہ کیا ہے اور ایک تو کلمہ ہے توحید یعنی لا الہ الا اللہ اور دوسرا اقرار رسالت یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دونوں کی وجہ سے کسی کے پلے میں بن چکے ہیں اور رسول کی ایک ذات ہے جو درمیان بندو اور خدا کے فقیر بن کر احکام الہی پہنچاتی ہے اس لیے اللہ کی اطاعت اسی صورت میں ہوگی کہ رسول کی اطاعت کی جائے اور اسی وجہ سے ارشاد بھی آتا ہے تو اور رسول فقط عطا اللہ جو اطاعت کرتا ہے رسول کی بس وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے ظاہر میں مسلمانوں کے بول تو دو ہیں مگر حقیقت میں اقرار ایک ہے اور معاہدہ صرف ایک اللہ شریف کے ساتھ ہے تو اس کی طرف سے ایجاب ہے الگ سے غربت اور ذمہ داری ہے اس کمزور انسان کی روٹی کپڑے کی اور انسان کی رقب قبول ہے اور اقرار ہے اپنی عقیدت کا یہ ہمارا قبول کرنا کسی خاص مجلس میں نہیں بلکہ چوری فراز رویز میں اور ایک طویل لمبے آسمان کے نیچے اور ہر کھلے میدان میں آواز بلند ہم اس کا اعلان کر چکے ہیں کہ ہاں بے ہی ہمارا مالی کے پرور دگار ہے اور ہم سب اس کے مندے و غلام ہیں گہری نظر سے کام لیں اور غور کریں تو ہماری گردنیں شرم و ندامت سے جھل جائے گی کہ ناکمد اور دو وہ لڑکی نے کے پر اپنے جیسے بہترالیسی و لاچار انسان کی بن کر کیا کچھ دکھلایا اور قوت اور طاقت والے مردوں نے روحانی اور جسمانی دونوں اقرار بلکہ ہلکا ہزاروں مرتبہ کے اقراروں کے بعد اپنے پروردگار خالی کو ہی کا بندہ بن کر کیا کچھ کیا آپ اس وقت کیا جواب دیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کی لڑکی کو آپ کا حجت بنا کر پیش کرے گا اور آپ سے پوچھے گا کہ ضعیف الدین ناسے سے رقل لڑکی نے طرف ایک بار اور وہ بھی بصورت سکوت بازی بننے کا جو اقرار کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے اس لڑکی نے اپنے آپ کو سنا کر دیا کہ پہلا گھر پہلی عادت پہلا فرد پہلا انداز پہلی معاشرت پہلی خصلت سب کو یقل بالائے ساکھ رکھ کر صرف ایک بہر ہی کی ہو رہی اب تم بتاؤ کہ ہمارے نصاب اور ابوبیت کے ادا کرنے میں اور ہماری بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کرنے میں تمہارا کیا عمل رہا آبائی حقوق اور باپ دادا کے طور طریقے اور بدتوں کو اور بری خصلتوں کو کیا تم نے ترک کیا تو ہائی لڑکیوں نے تو اپنے جیسے انسان کی طرف اتنا کہہ دینے پر ناک دھکا کھانا اور کپڑا سب میرے لیے حالانکہ احتمال ہو سکتا تھا کہ شوہر نے جھوٹا وعدہ کیا ہو اور ممکن ہے کہ اپنے کال سے وہ پھر جائے مگر اس لڑکی کو اس پر اتنا بھروسہ رہا کہ کمانے اور اپنا پیڑ بھرنے کا نام تک نہیں لیتی اور کبھی شوہر کی خدمت چھوڑ دینے کا تصور بھی نہیں کرتی اگر ہم نے تو تمہارے نان نقطہ بلکہ تمہاری تمام ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا ذمہ لیا اور الحادی دستاویز تمام امداد میں تم فی دے اللہ رسوہ اپنے رسول کے ذریعے تم کو پہنچائی اور کفالت نامہ اپنی ذمہ داری کا تمہارے ہاتھ میں لے دیا اور وہ تیرے اطمینان دکھلا بھی دیا کہ ماں کے پیٹ میں رکھ کر بند مانگے روزی پہنچاتے رہے اس وقت تو تم بول بھی نہ سکتے تھے کل پھر بھی نہ سکتے تھے ہاتھ پاؤں ہلا بھی نہ سکتے تھے مگر تم نے تو ہاتھ پاؤں نکال کر صرف اپنا ہی نہیں بلکہ بچوں کو راضی بھی اپنے آپ ہی کو سمجھ دیا بلکہ بارہ زمانوں سے کہتے رہے کہ اگر نہ کمائیں تو کیا بھوکے بن جائیں کیا اللہ نے یہ بنا کر ہمارے بھی دے گا پورے لوگوں یہی نہیں کہ کیا کہ اپنی روزی اپنے ہاتھ میں لے لی ہو اور کمانے میں لگ گئے ہو اور اس کے بعد ہماری عبادت کو آئے ہو بلکہ اس میں اتنے مسئلے کے بعد ہماری عبادت تو آئے ہو بلکہ اس میں اتنے منحرف ہو کہ کون خدا ہے کون رسول ہے میں دیکھا کہ یہ حرام ہے یا حلال اور میں اس کا خیال کیا کہ نماز کا وقت ہے ہمارا دائی ہمارا پکارنے والا ہمارا معاوضے پوچھ پوچھ کر اس کا لگاتا رہا اور دلہن آواز کو پکارتا رہا کہ آؤ نماز کی طرف آؤ فلاح کی طرف مگر تم نے تو کانوں میں ڈانٹ لگا رکھی تھی اور اس آواز کے سننے سے تم بہرے بنے ہوئے تھے تم تھے اور تمہاری دکان کس کی نماز اور کیسی اذان بلا وجہ مظلومہ بن کر شوہر کے ہاتھوں پیٹی مگر گھر کا کونا چھوڑ کر کبھی ایک مرتبہ بھی دروازے تک نہ آئی اور تم کو برتھو ہر قسم کی ہزاروں نمکوں سے نوازا مگر کبھی ہم نے صرف تمہارے فائدے یا تملی کی خاطر کسی مرد یا بیکاری یا تندرستی میں مبتلا کیا تو تم چلا اٹھے اور ہم سے منہ موڑ کر فوراً ہمارے احاطے شریعت سے باہر نکل کھڑے ہو گئے اور ہمارے دشمنوں سے ہماری بھی شکایتیں کرنے لگے بتوں اور مشق فریاد کی اور سے مدد چاہی اپنی جیسی عاجز اور محتاج اور زندہ اور مردہ مخلوق کے سامنے نہ کر گئی اور ان سے منتیں مانی میادیں چڑھائی غلط کو جو کچھ نہ کرنا تھا وہ سب کچھ تم نے کیا اور دل پر کبھی میل کر بھی نہ آیا عورت نے شوہر کی چوکھٹ کو قدم رکھتے ہی دل میں ٹھان لی تھی کہ فاقہ ہو یا تندرستی اسرت ہو یا زندہ غرض یہ کہ خود بھی ہو اب تو مر کر ہی اس دروازے سے میرا جنازہ نکلے گا اور اس نے کر بھی دکھلایا تو شوہر نے اس بےکف کی چٹیا پکڑ کر گھر سے باہر دھکیل بھی دیا تو بھی یہ رات بھر چٹکی کھڑی رہی اور پوتن کے گھر جا کر بیٹھنا بھی گوارا نہ کیا مگر تم نے تو ہمارے آسانہ سے مالا مال ہونے پر بھی جب بھی رخ کیا تو ریال کی طرف رخ کیا نعمتیں تو ہم نے اور تم نے منسوخ کیا ان کو دوسروں کی طرف مسجد کو ہم نے اپنا گھر بتلایا اور تم کو دعوت دی کہ اس لیے آیا کرو اور ہمارے سامنے اپنا سر جتایا کرو مگر تم کو ہمارے گھر میں قدم رکھنا بھی شرم معلوم ہوتا ہے اور جو کوئی مسلمان ہمارے گھر میں آتا تو تم اس کو مسجد کا نہیں کہتے اور اور کیا کیا خطاب دیتے تھے عورت اپنے شوہر کے اشارے اور جملے کی قسم پر چلی اور تم نے ہمارے سری اور کھلے احکام کو بھی ٹھکرا دیا اور تم نے ہمارے محبوب پیارے بندے بندوں کو ہمیشہ حکارت کی نگاہ سے دیکھا اور ہمارے فرما برداروں کو ذمت کی نگاہ ڈالی ہمارے دوست تم کو دشمن نظر آئے اور ہمارے دشمن تمہارے دوست بن کر تمہارے پہلو میں بیٹھے علماء دین طالب علم تمہاری زبانوں سے پاگل بنے اور مداری سے عربیہ پاگل خانے کے لائے اپنے جیسے محتاج انسان بلکہ دشمن جان و ایمان لوگوں کی اطاعت تم کو عزت نظر آئی کہ پھولے نہ سمائے مگر ہماری اور ہمارے رسول کی اطاعت تم کو زندگی شرم معلوم ہوتی تھی یہاں تک کہ آوازیں تو مذاق اڑایا ہمارا کلام یعنی پرانے کریم کی تلاوت میں ذوق ہونا تو رہا درکنار بلکہ اس کا روکھا چیتا پڑھنا اور اپنے بچوں کو پڑھانا بھی ناگوار گزرا اور اس کو اجاد و عمر بربادی وقت بتلاتے رہے دن اور رات کے چوبیس گھنٹوں میں مختصر کی پانچ نمازوں کے چوبیس منٹ بھی تم کو پہاڑ نظر آئے رمضان کے روزے تم کو فاقے دکھائی دینے لگے بلکہ دہائی بلکہ نہایت ہی گھٹائی سے گراس سے کہتے رہے کہ روزہ تو مرکز اس کے گھر میں کھانے پر نہ ہو عورت کا زیور جس کو ماں باپ نے دیا اگر شوہر نے فروغ کر کے عیاسی میں اڑا دیا تو اس کی چوری پر بل نہ آیا اور تم نے ہمارا دیا ہوا مال جو تمہاری ضرورت سے بھی جائز تھا اس کا چالیسواں کا حصہ دن اور تعاون سمجھا حج کرنا گورا بہت کے منہ میں جانا تم کو نظر آیا اور جان و مال کو خطرے میں ڈالنا معلوم ہوا ہمارے محبوب پیغمبر کی زبان بھی تم کو نفرت رہی اور کافروں کی زبان سیکھنے کے لیے ناقبد بچے کو بھی ان کی زور میں دے دیا کہ مادری زبان کی طرح یہ زبان بھی خطے کی رنگ میں صلاحیت کر جائے اور دل میں بانٹ جائے مگر عربی زبان میں ہے جس تمہارے کانوں کو قدر نفرت ہوئی سننے دار بھی نہ ہوئے شوہر کے پالے ہوئے بکرے سے اور مرغے کو بھی پیار کی نظر سے دیکھا مگر تم تو ہمارے محبوب خلاصہ عالم عالمان کی صورت بھی پسند نہ آئی اور جس سے اس اصل صورت کو بھی بدل ڈالا یہاں تک کہ جس حصے کو میرے محبوب نے گھٹانے کا حکم دیا اس کو تم نے بڑھایا اور جس حصے کو بڑھانے کا حکم دیا اس کو تم نے گھٹایا بلکہ منڈوایا اس کی سیرت تم کو پسند نہ آئی اور اعتراض کرتے رہے میرے محبوب کا تم نے تمدن بدلا معاشرت اس کی بدلی لباس اس کا بدلا روس اس کی بدلی دوست کے سب کچھ بدل ڈالا اور اگر کسی نے اس طرح توجہ دلائی تو اس کا یہ جواب دیا کہ میاں یہ پرانے زمانے کا ذکر چھوڑو اب تو سلطنت بدل گئی زمانہ بدل گیا ضرورت زندگی بدل گئی ملک بدل گیا کیا لحاظ للہ خدا بھی بدل گیا اور اس کے احکام بھی بدل گئے میرے عزیز دوستوں ماؤ اور بہنوں خدا کی قسم تم پر کام یا اعتراض مقصود نہیں لیکن مجھ کو اپنے دخل کا اظہار اور تمہاری خیر خائی مقصود ہے میں اس کی سالی اور میں اپنے نفس کو نفری اور ملامت کر رہا ہوں کمزور مرد تو عورت سے بھی گیا گزرا ہے اور تو نام کا تو مرد ہے اور کام عورتوں سے بھی بدتر کرتا آیا ہے اور کر رہا ہے میں تم سے پہلے اپنے آپ کو رسیت کر رہا ہوں اور نفس کو سمجھا رہا ہوں کہ اور دارو جگہ کو بھول جانے والے اس دنیا دار العمل میں ذرا سنبھل کر چل سنبھل کر دنیا ایک پانی کا بلبلا ہے جو بیٹھ جائے گا اور ایک سایا ہے جو مل جائے گا اس وقت کسی نے کیا خوب کہا ہے کہتے ہیں آنے والی کس سے ٹالی جائے گی جان ٹھہری جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی کچھ کو ایک دن آگ ڈالی جائے گی ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے خلاصہ یہ کہ پتا اور لڑکی کی رسکتی ہم سب کو یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم نے دنیا کو ملتا اور آخر کو خدائی سمجھا دی ہے یا نہیں اور ایک عمر لڑکی شہر کو خوش کرنے کی خاطر جس قدر کی تن نشاور کر چکی اور اپنے نفس کو مار چکی ہے کیا ہم نے بھی اپنے رحیم و قریب و راجد کو خدا کو خوش کرنے کی خاطر اس کا سونا حصہ بھی کر دکھلایا یا نہیں صنت اور حدرکرا صرف یہی نکاح اور رخصتی ہے جو ہم کو سبق پڑھا رہی ہے کہ جس طرح عورت نے اپنی ناموس عزت اپنا مال اپنا نفس اپنی رغبت اپنا تمدن سبھی کچھ شوہر کے حوالے کر دیا اور اس کو زیادہ زیادہ ہمیں اپنی رائے اپنے عقائد اپنے اخلاق اپنے معاملات اپنی معاشرت اپنا لباس اپنا وجہ کرتے یہاں تک کہ اپنا جسم اور اپنی روح سب ہی کو اللہ کے حوالے اور چھوٹے بڑے کام کی بات اپنے نبی کے ہاتھ میں دے دینی چاہیے تھی افسوس کہ یہی نکاح رخصتی ہم کو بجائے بیدار کرنے کے غافل میں مدوز بنا رہی ہے چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس نکاح سے اپنی موت اور دنیا سے رخصت ہونا یاد کر کے دنیا سے دل ہٹا کر خدا کی عبادت فرما برداری میں لگ جاتے لیکن یہ نکاح الٹا چوک جس کا پتلا بن گیا اور ہم معیشتوں اور سرکشیوں کو اس وقت زیادہ براد کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی خرافات اور نافرمانی کرنی ہے وہ آج ہی لو نہ معلوم کل وہ دل کی عمر نکالنے اور ہولی کھیلنے کا موقع ملے یا نہ ملے سرکار ریڈیو کوئی چیز بھی میں ایسی نہ چھوڑی جس کا شکار اس سنت کی نگاہ کی آڑ میں نہ کھیل لیا نام تو کیا سنت کا اور کام حرمت کا دعویٰ تو کرو دباء رسول کا اور کرنے لگو شیطان کی خوبی قرض لو اور سوچ کر لو مگر کوئی ممکن کی باقی نہ رہے جس کو پورا نہ کر لے آج اس کی خدیات پر نظر ڈالیں گے تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ شادی کیا ہے پوری طرح دین کی بربادی ہے بربادی اور دعوت ولیمہ کیا ہے کھلی ہوئی خواہشات مقصانی ہے نکاح سے مختلف کی آپ کی یاد دہانی مگر کرنے لگے آپ خدا کی نہ فرمانی مطلوب تو آپ کو سبق پرانا و سبندگی کا اور ٹھکانا تھا پابداری کا ڈھنگ اور آپ تو دے رہے ہیں اللہ کے نشانوں کو الٹی کا کا ڈھنگ مذہب جگر پاس پاس ہو پر رسم سر سے پاؤں تک بے خراش ہو سامان رد کو بلاتے ہوا کرے نارا رواج اور ہاں ہے دوستوں اور مہمانوں اور ماں اور بہنوں آپ کے سامنے لے کے اور سسرال یعنی دارالعمل لمن اور و جدا کا طور پر مقصد ہے اس لیے پیش کر رہا ہوں میں بوڑھا ہو چکا ہوں قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں بیسوں عجیبوں اور دوستوں کو غیر زمین پہنچا کر مٹی میں دبا چکا ہوں یقین کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ یہی وقت میرے سر پر بھی کھیل رہا ہے موت کا درندہ میرے منہ میں کھڑا ہے قبر کا اجزاء ہوئے ہیں کہ کوئی آتا ہے یا آیا ہے اس مجلس سے میں اپنے پاؤں سے لہر لے جایا جاؤں گا یہاں سے چار آدمی کندھے پر چلا اور ہاتھ میں لمبی تلوار میں حکم الہی کا منتظر کھڑا ہے کہ ادھر حکم صادر ہو اور ادھر کی گزن اڑا دی جائے اس لیے احترام فرماتے ہیں کہ جب تعجب ہے جس کو یقین ہے کہ ذرہ ذرے کا حساب ہونا ہے وہ سخت کیوں کر مال جمع کرتا ہے اور تعجب اس پر بھی جس کو یقین ہے کہ سب و تاریخ خبر میں جانا ہے تو کیوں کر وہ ہٹتا ہے اور تعجب اس پر بھی جس کو یقین ہو کہ دنیا خالی اور مل جانے والی چیز ہے وہ سب دنیا سے دل کیوں لگاتا ہے اس نصیحت کے نظر مجبور ہو کر اللہ تبارک کا تعالیٰ کے دربار میں اپنے آپ کو اور تکلیف تنظیم ہو جانے کے لیے ایک اجتماع احباب کو غنیمت جان کر اپنے معروضہ پیش کر دوں اگر میں بے عمل اور غفلت سے ہار بنا رہا مگر آپ حضرات میں سے کوئی بھی سمجھ گیا تو کیا تعدی ہے کہ آج کی تبیل میں میرا بار بیڑا پار ہو جائے میرے دوستوں ماں اور بہنوں جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو بغیر سبوت اور شہادت کی وہ دعویٰ قابل سماعت نہیں کسی کے صرف یہ کہہ دینے چیز یہ تو وہ چیز اس کی نہیں بن جاتی ورنہ دنیا زور ادھر وغیرہ ہو جاتی اور نہ تو کسی کی جان میں محفوظ رہتی اور نہ آج میں باقی رہتی لہٰذا میں یا آپ جب کبھی دعوی ایمان کریں اور اللہ کا بندہ اور امت محمد علیہ وسلم ہونے کا اظہار کریں تو یقین اس سے ثبوت کی ضرورت ہوگی اور یہ اعمال صالحہ حلال و حرام جس کا نام شریعت محمدیہ ہے اور یہ آگوں سے مادر سے لے کر آگوں سے کے تک کی زندگی کے ہر شعبے کے دائرے میں لیے ہوئے ہو اور ہمارے اس دعوے کا ثبوت ہے اور اس وقت ہمارا دعویٰ ایمان درست ہوگا اور صحیح مانا جا سکتا ہے ورنہ ہم جھوٹے اور ہمارا دعویٰ ایمان ہوگا میرے عزیز دوستوں بھائیوں اور بہنوں اس کا فیصلہ تو بڑے کہ قیامت خدا تعالیٰ کی عدالت عالیہ میں ہوگا جس کی کہیں بھی عظیم نہیں اس لیے جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں علم نظیم عام کا لفظ آیا ہے تو ساتھ ہی کا بھی موجود ہے اور خدا پر ہمارا ایمان ہے تو امال کی کوتاہی سے نقصان نہ ہوگا بلحا کیوں کا نقصان نہ ہوگا جبکہ ایمان گواہی ہمارے اعمال ہے اور بلا پختہ سادے کی کوئی چیز کسی کی ملکیت میں نہیں آ سکتی اور نہ اس کو مالک کہا جا سکتا ہے بیوی اگر بالی بن کر نہ دکھائے تو کم از کم بیوی بھی جی بن کر دکھائے اگر آپ کی بیوی خدا نہ خاصہ فرمان ہو اور سو پچاس نہیں بلکہ آپ کا ایک یا دو حکم ہی تعمیر نہ کرے یا تعمیر تو کرے مگر بادل خاصہ اور اوپر سے اس کی حکم قائلی اور سستی کرے تو آپ ہی بتلائیے کہ محض کا اقرار اور قادریگی کا کرایا ہوا ایجاد و قبول کیا اس عورت کے لیے مفید ثابت ہوگا ہاں جی، جی۔ تعجب نہیں کہ فورت میں شوہر اس نافرمان عورت کو تلاش دے کر گھر سے نکال دی ہے ہی ادھر ادھر میں لگتی رہی اور اس کو مالکا کر کے چھوڑ دیا کہ نام تو محض بیوی کا ہو مگر برتاؤ ہو اور نبی اور محرم کی طرح تو عورت کے مرنے کے لیے تو یہی کافی اسی طرح ایک بدمن انسان کے حق میں خطرہ اس بات کا ہے کہ آج یا کل کسی وقت بھی یا بدتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے اور پھر طرح حسن کے دل اس کا منہ اس کا منہ دعویٰ ایمان کے قابل نہ رہے لیکن اگر محبوب پیغمبر کا نام لیوا ہونے کی وجہ سے ایسا نہ بھی ہو اور خدا کرے کہ نہ ہو تب بھی شرم وغیرہ سے بڑھ جانے کے لیے یہ کیا کم ہے کہ ادھر میں لٹکا رہے نان نقل سے محروم نظر و لطف کرم سے محروم پیار و محبت سے محروم سکون قلب سے محروم اس کی زندگی سے محروم دوستوں بھائیوں کی ہے اور امان اس کی آزاد جس کا مریض یا دل کا بیمار یا جزام یا چگڑا کا مسئلہ جس سے کچھ آگا گر گئے ہوں اگر مطمئن بیٹھا رہے اور کہے کہ جب میری روح موجود ہے میرا شمار زندہ لوگوں میں ہے تو مجھ کو اپنے آگا جاتے رہنے اور چوری ہو جانے کا افسوس و کلک نہیں اور میں ان دو حکومتوں کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو میرے خیال میں کوئی بھی عقل مند اس کو تسلیم نہ کرے گا اور میں اس کی بات شادی میں قبول ہوگی تو سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ تو جس طرح بچن و مادر اور ماں کے پیش کی زندگی ہمارے لیے قصہ اور کہانی بن چکی ہے اسی طرح یہ دنیا کی زندگی اور اس کے عرص و اثرت یہ بھی افسانہ خواب کرے جائیں گے اور عالم آخر میں دوزخ ہوگا کہ جنت انہیں میں سے کوئی پیش نظر اور نظام کے سامنے ہوگا ہونے والا یہ واقعہ کسی کے انکار کو نہیں سلا نہیں کرتا سورج نکل کو نکلنے والا ہے دنیا اس کا اقرار کرے گا انکار مگر وہ کل کو ضرور نکل کے نکلے گا اور دن میں رات کی تاریخی مطابق روشنی کے لیے نہ رہے گا ہمارے خیالات اور عقائد کی کمزوری ہم کو ملا اور اس کے رسول کی عظمت و محبت سے بہت ہی دور پھینک دیا ہے اور اسی کا یہ اثر مجھے بدمبی اور بدکاری میں ہم نکلا ہے اور ابتدا رسول سے دور ہو گئے ہیں نکاح اور اس کی نبی میں شرکت کو اگر واقعی کو سمجھ سمجھتے ہو تو اس کے ہر ہر جس کو خصوصاً اور اپنی زندگی کے ہر ہر لمحے کو عموماً اس ذات گرامی اور مقدس ہستی کے تازے اور فرما بہ دار بناؤ جس کی سننے کو لکھا ہے موت کا تذکرہ اور تعلق میں اللہ کی وجوہ حاصل کرو جو ہر مصنوع مسائل میں پوشیدہ اور مزید دور میں بھی سب کے ساتھ تازگی پھول میں خوشبو کھل میں مزہ آنکھ میں قوت بھوک میں گرمی جسم میں زندگی برف میں ٹھنڈک اور بدل کے میں حرکت کسی عمر کو سننے کا نام لے کر بدنام نہ کرو اور شاہ بن یہ یوگ انہوں نے کہا وقت پر ان میں مقبال میں رہا ترجمہ یہ ہے کہ جو چاہے مان لاؤ اور جو چاہے کفر کرے ہم نے تیار کر لیا ہے ظلم کرنے والوں کے لیے آپ کو اب میں فارغ ہو کر آپ سے اپنی بہنوں اور ماؤں کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو اس وقت یہاں موجود ہے تو ساتھ ہی ساتھ ان کا بھی حق سے تندوز پورا کر دوں اور میری بہنوں اور ماؤں تم ذرا توجہ سے میری بات کو سنو برا نہ مانو تم ہی مردوں کو زیادہ تر اللہ بنا فرمانی پر اخار میو اور تم ہی جو اپنے مردوں کو مجبور کرتی ہو باوجود یہ کہ جسمانی طاقت میں تم ہر طرح کمزور ہو مگر خرافات اور رسومات نقصان تو مردوں کے انتظام میں بہت ہی قبول اور طاقتور ہو مالی اللہ سے بہت ضعیف ہے اور مردوں کی دست سے نگرہ ہے مگر فضول خرچی ہے مردوں کی پیش اسی فضول خرچی ہے بری رسموں کا چہرہ تمہارے ہی سربنا ہے اکثریت کو پیدا کرنے والے اور نجی کرنے والے خدا کو بھول کر تو دو مصیبتوں میں مبتلا ہو اور اپنی دیر ہے سر بردوش کی دنیا کا تمہارا بھی اپنے سر پر لاتی ہو اس میں شک نہیں کہ تم میں سے بہت سی عورتوں نے اپنے شہر کا حق ادا کرنے میں سب کچھ تبدیل کرایا اور مردوں کو اطاعت کا عملی سبق پڑھایا مگر یہی بات تم کو حقت ہوگی اور تم کو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا اور تم سے بات پھر کی جائے گی کہ تم نے اس عارضی نجاد قبول کا تو اتنا لحاظ کیا اور اس پر عمل بھی کر دکھلایا مگر حقیقی نصاب اور نجاز قبول کا کتنا لحاظ کیا شہر کی رضا نے تو موقع کو سسرال کو قربان کر دیا اللہ کی رضا نے دنیا کو آخر کی سکا کیا نہیں مجازی مالک نے سہر کے اشارات پر اپنی خواہشات کو مشاور کر دیا تو حقیقی مالک پیدا کرنے والے خدا کے شریف اپنے کام پر اور اس کے وعدے کیا چیز قربان قربانی جو فرق شوہر و خدا میں ہے وہی فرق دونوں کے حکام میں بھی ہے تمہارے شریفانہ طریقوں برتاؤ میں اپنے کو اس کا اہل ثابت کر دکھلایا کہ نب کا مال لینا اور اپنے ہر ارادے کو دوسرے کی ماتحت بنا دینا کچھ مشکل بات نہیں تو تمہارے لیے کوئی ادھر نہ ہوگا کہ اطاعت و خدا بندی اور ابتدار حکومت پر اپنی زراعت اور بچاؤ کے لیے کوئی دلیل پیش کر چکے مردوں کو کیسے تم نے فرما برداری کا سبق دیا اور مردوں پر الزام قائم کرنے کی خدائی جگہ ضرور بنو گی مگر دوسری سوچی میں وہی تمہارا عمل تمہارے خلاف گواہی بھی دے گا کہ تم نے حق کو کو خوب ادا کیا مگر حق ابدیت کو ہمیشہ ملائے رکھا اور اسے کبھی نہ کیا زخم پر پٹی کو خوب کٹ کر باندھی مگر اندر مواد کی پرواہ نہ کی کپڑے کو بڑی بہار کے پہنے مگر بدن کا مول کبھی نہ چھٹایا درخت کے نیچے خوب جھاڑی دی اور سب سوکھے تو پڑے تھے مگر درخت کی جڑ میں پانی کبھی نہیں ڈالا اب میری بھاؤ تمہاری مثال اس کے راست کی لیتی ہے کہ خود سے جل رہا ہے اور دوسرے کو روشنی دے رہا ہے یا تو تم برف کی طرح ہو کہ دوسرے کلیجے کی ٹھنڈا کر رہی ہو اور خود آگ گھل رہی ہو میری یعنی بہنوں اور مردوں کی زیادہ تر اطلاع تمہارے ہاتھ میں ہے اس لیے قدرت نے ان کو بچپن میں تربیت اور بس کے لیے اور جوانی میں غفلت رکھنے کے لیے امور خانہ دری و فارغ البال ہو کر دین اور دنیا دونوں کمانے کے لیے تمہارا محتاج بنا دیا ہے اور فطرت میں تمہارے اندر ایک ایسی کشش رکھ دی ہے کہ شوہر ہو یا اولاد ہو بچے تمہاری طرف مائل ہوتے ہیں اور تمہاری صبح کے جاگنا کی طرف سیکھ جاتے ہیں بس ایک اعتبار ہے تم شوہر کی محکمہ اور خادمہ ہو اور شوہر تمہارا حاصل و مخبول ہے مگر دوسرے اعتبار سے جاذبہ اور اثر ڈالنے والی بھی ہے اور شوہر تمہارے اثر میں آ جانے والا ہے تم شوہر کی محبوب ہو اور شوہر تمہارا محب ہے تم خاروں کے نزدیک اس کی سبھیلا اور چینی ہو اور وہ تمہارا مدنی فرحائے فرحاد ہے لہٰذا جہاں تم سے اولاد کے متعلق قیامت میں سوال کیا جائے گا کہ کس طرح تربیت کی اور کس طریقے پر اٹھایا وہی شہر کے متعلق بلکہ نیتیں اور سسرال کے ہر وہ فرق جس کو تم اپنا گردیدہ بنا چکی ہو اور وہ تمہارے زیر اثر سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے جاجمانہ اثر سے کیا کام کیا اور کیسا اثر ڈالا یاد کرو اپنا قدیم زمانہ اور پہلی حالت کہ عرب کو تمہاری پیدائش سے نفرت تھی تمہارا وجود ان کے لیے شرم و آر بنا ہوا تھا اور تمہاری زندگی ان پر وبال جان تھی اور جب ان کے کان میں آواز آئی تو ان کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہو تو شرم و غصے کی وجہ کر دے چھپایا پھرا کرتے تھے قرآن کریم اس بات پر شاہد ہے اور جس وقت موقع پاتے تم کو زندہ درجور کر لیتے ایک معصوم بچی کا واقعہ ہے کہ باپ زمانہ ادھر آج تک پردیش میں رہا تو بچی پیدا ہو گئی باپ جس وقت پردیش سے واپس آیا تو وہ لوگوں کو تب سمجھدار ہوشیاری ہو گئی تھی شروع میں تو ماں نے بچی کو باپ کو چھپایا اور اس سے کے باپ اس بچی کو مار ڈالے گا باپ کو پتا چلنے نہ دیا کہ یہ اس کی بیٹی ہے مگر کچھ دنوں کے بعد باپ کے باوجہ کی محبت ہو گئی اور اس بچی کی طرف میدان ہو گیا تو پھر ماں بھی مطمئن ہو گئی اور ظاہر کر دیا کہ یہ لڑکی وہی ہے جس کو تم پیٹ میں چھوڑ کر گئے تھے میں نے اس کو پالا پر کیا اس لیے کہ تمہاری صورت میں تم کو ملتی جلتی ہے باپ چیت ہو گیا مگر بس اگر رواج قومی اور شرافت خاندانی رہا تو موقع پاؤں تو بچی کو ختم کر دو آخر ایک دن تفریح کے بہانے سے اس کو گھر سے لے گیا اور جنگل میں ریت پر بچلا کر ایک گڑھا کھودنے لگا بچی نے دیکھا کہ باپ کے دامن پر مٹی پڑ گئی ہے تو تیسی کے ابا جان تو ہر کپڑوں پر مٹی پڑ رہی ہے میلے ہو جائیں گے اور باپ کے کپڑوں کو ہاتھوں سے جھاڑتی رہتی تھی اور صاف کرتی جاتی تھی مگر اس لڑکی کو یہ پتا نہ تھا کہ یہ گڑھا اسی کے لیے کھودا جا رہا ہے لڑکی باپ کے ساتھ اظہار و ہمدردی و محبت کرتی تھی اور باپ اس کو زندہ دفن کرنے کے لیے ذرا سوچ رہا تھا یہاں تک کہ وہ گڑا کافی گہرا ہو گیا تو باپ نے اس اس بچی کو میں دھکیل دیا اور بھر کر مٹی ڈالنے لگا بچی اس وقت تک بھی اس کو کھیل ہی سمجھتی رہی اور کہتی رہی کہ ابا جان یہ کیا کر رہے ہو میری آنکھوں میں مٹی بھری جا رہی ہے مگر بے درد اور رسم پرست میں بدستور بچی پر مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ اس لڑکی کی آواز آہستہ آہستہ ہو کر بالکل ہی گم ہو گئی اور باپ نے گڑے کو مٹی کے اوپر تک بھر دیا اس کے بعد وہی باپ ہنستا ہوا اپنے گھر لوٹا اور بیوی سے کھا کے تو نے بہت دنوں تک چھپایا تھا مگر میں نے آج اپنا کام پورا کر لیا اور باس شرم کو مٹی میں دبا آیا میری بہنوں اور ماؤں کیا تم بتلا سکتی ہو کہ اس ظالمانہ رسم کس نے مٹایا اور تم کو باعزت رہنے کا سبب کون ہوا تم کو زندہ درگور ہونے سے کس جا کے گرامی نے بچایا تمہاری ہستی نہ بقا کی حمایت کس نے کی تمہیں میری بہنوں اور ماؤ ماں سے زیادہ سفیر کو مہربان پیغمبر نے تمہاری حمایت کی کہ جن کا نام مبارک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنے غور اور شرم والے دل کو ٹٹولو اور اپنی شرافت اور حمیت خاندانی سے دریافت کرو اور اپنی اس قطرت اور کے پاؤ بھر آٹے کا بدلا آدھا سیر آٹے سے کرنے پر تم کو مجبور کرتی ہے کہ بتائی پیغمبر اور مکھی رسول کو جہاں وقت احسان کا کیا بدلا ہونا چاہیے اور خدا کا فرمان بھی یہی ہے الحسان میری بہنوں اگر دربار پیغمبری سے یہ فرمان آئے کہ تم جان دے ڈالو تب بھی تم کو دروگ نہ ہونا چاہیے اور پس پیش نہ کریں اور یہ کہیں کہ جس گرانی نے ایک ہاتھ سے ہمارے ظالم باپ کے ہاتھ تھامے اور دوسرے ہاتھ سے ہم کو گور سے نکالا اس کا بدلہ مطلب تو جان ہی ہے قربان کر دینا ہے حالانکہ اس روحانی باپ کا جو حکم بھی ہے تو تم کو ایک نئی زندگی بخشنے والا ہے ارشاد خدا بندی ہوتا ہے مسلمانوں اللہ رسول کی پکار کو دوڑ جاؤ جب وہ تم کو بلا رہا ہے ایسے عمل کی طرف جو تمہارے لیے زندگی بخشنے والا ہے سنو تم نے کتنا اختیار رسول کا کہنا مانا اور شادی خوشی کے موقع پر کس قدر فرمان رسول کی تعمیر کی آج تم نے اپنا پرانا زمانہ بنا دیا اور اپنے شکیل کو مہربان پیغمبر کے احسان کا بدلہ یہ دے رہی ہو تمہارے جسم پر جیسی ہندوستان اور عیسائیوں کے سائے ہیں انگریزوں کی بھی آئی مان ہے تمہارے پیغمبر کو کپال کے ساتھ لباس وجہ کرتے میں مشاغت کرنا جس قدر مضبوط برا معلوم ہوتا تھا اسی قدر محسوس تم کو مربوط ہے اس کو جس قدر اس کو جس قدر درد جس الفاظ میں تمہارے شکیل و مہربان پیغمبر نے منع کیا تھا اسی قدر تم کو اس کی مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہو تم کہتی ہو کہ آج زمانے کی روح ہے لہٰذا اس پر ہم کو چلنا چاہیے اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ پر ایمان لانے والی بہنوں کو زمانے کی روس کو بھی ہمت اور کوشش کر کے اپنے قدیم مزے پر لانا چاہیے آخر روزی کا زمانہ ہی تھا جس کی روس تھی کہ لڑکوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اگر پیغمبر بھی تمہاری طرح رسم و رواج کی موافقت کرتے تو تم بھی بتلاؤ کہ آج تمہیں شادی میں شریک ہوتی یا اس زمین کو نیچے دفن ہوتی تمہارے پیغمبر نے رفتار زمانے کو تمہارے حق میں ظلم سمجھ کر اس کا مقابلہ کیا جس کا زبردست فائدہ تمہیں کو ملا کہ اس وقت تم زندہ ہو اور اس شادی میں شریک ہوئی ہو اور تم آج اپنے ہی پیغمبر کی صورت کو شکل و لباس بدل کر دکھا رہی ہو اور ایجا دے رہی ہو اور پھر اپنے ہی پاؤں پر کلہاری مار رہی ہو کہ ہم رفتار زمانہ پر چلیں گے پرانی وجہ پر نہیں چلیں گے کیا بہنوں اس پیارے نبی کے احسان کا بدلہ یہی ہے جو تم کر رہی ہو اور کیا یہی تمہاری شرافت کا تقاضا ہے ذرا غور کرو رفتار زمانہ جس کا نام تمہاری زبان پر ہے وہ تو تمہاری باندھی ہے باندھی نہ کہ تم اس کی باندھی ہو یعنی جس وجہ اور شکل کو بھی اپنا طریقہ بنا لو گی وہی رفتار زمانہ کہلانے لگے گی رفتار زمانہ کوئی بارش نہیں جو آسمان سے برستی ہے وہ تو تمہارے قبضے میں ہے تم جس رنگ کو قبول کر لو گی اور جس طریقے کو اپنی عادت قرار دے لو گی اسی کا نام رسم رواج ہو جائے گا پھر غیر مسلم قوموں کو رسم کو اپنی رسم اور ان کی روس کو اپنی روس بنا لینا تمہاری اختیاری فعل ہے آج بھی بہت سی قومیں ہیں جن میں لڑکیوں کو فروغ کرنا اور خانوں کو روپیہ لینا ان کا رواج بنا ہوا ہے اور اس کو تم بھی بتلاتی ہو اور اس پر ملاوت کرتی ہو اور جس رسم کو بھی تم نے برا سمجھا ہے اگر وہ ساری دنیا میں پھیل جائے تو تم اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوگی مگر جس کو خود تمہارا ہی دل ہے اس کو رفتار زمانہ بتلا کر بہانہ ڈھونڈتی ہے ادھر گنا بدتر گنا ہے اس پہل کا نام ہے ہم کرام گیا دنیا میں آ کر سب سے پہلے ان بری رسموں اور گندی رسوں ان کو توڑا ہے اور ایمان لانے والوں نے اس بات میں ان کی مدد کی مگر کسی ایک ایمان لانے والے نے بھی یہ نہ کہا کہ فلاں رسم کو رفتار زمانہ سمجھ کر باقی رہنے دو کہ تم اس پر غور کرو کہ دریا کا پانی جس روپ بہ رہا ہے اس طرف تو خود ہی بہ جانا یہ تو تنکوں اور چھلکوں کا کام ہے ارے ہمت کا کام تو یہ ہے کہ دھارا کاٹ کر اس کا مقابلہ کرو تو بہتا ہو مشرق کی طرف تو ہم اس کو چیرتے ہوئے مغرب کی طرف لے جائیں گے ہم کہلائے محمد کچھار کی شعر و شیریاں اور سر جھکایا دشمنان اسلام کی روس کے سامنے اور چل پڑے ان کے رسم و رواج پر میری ماں اور بہنوں تم اس کو بھی غور کرو کہ تم کو مقصورات کہا جاتا ہے اس لیے قدرت نے تم کو سرتابا پردے ہی میں رہنے کے لیے پیدا کیا تمہارا سفر پردہ وہی تمہارا گوبر ہے اب تم جو بجائے مقصودات کے مقصوفات بننا چاہتی ہو گھر کی چار دیواری کو جیل خانہ اور اس میں رہنے والی عورت کو قیدی عورت بچاتی ہے کہ بند رہ کر صحت خراب ہو جاتی ہے لیکن سوال یہاں یہ ایک ہے کہ تمہاری مائیں دادیاں نانیاں جو عمر بھر مستورات بنی رہی ہیں اور جن کی ساری عمر ہی پردے میں گزری اگر متوجہ رہ کر ان کی صحت خراب ہو گئی تھی تو پھر تم جیسی تندرست والی ہمت بلند والی حوصلے والی فہم لڑکیاں ان کے سے کس طرح پیدا ہو گئی میری ماں اور بہنوں محبت اور عزمت وہ چیز ہے جو زہر کے پیالے کو بھی شربت کا گلاس بنا دیتی ہے بس اگر تمہارے دلوں میں اپنے پیغمبر کی عزمت و محبت ہوتی تو قید میں رہنا اور بربادی صحت کا بہانا کیا حقیقت ہے ایک آج میرے جان دے دینا بھی شہادت ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے بس جن بہنوں کے دلوں میں رسول کی محبت ہوئی تو وہ باہر پھرنے والیاں بھی پردوں میں بیٹھ گئی یہاں تک کہ حمیت ایمانی میں قبر کے اندر بھی جا کے سو گئی اور دل کے دل محبت اور رسول سے خالی ہو تو پردوں میں بیٹھی ہوئی خدا رسول کی نافرمان بن کر گھروں سے باہر نکل کھڑی ہوئی ہوگی تم نے سنا ہوگا کہ یہ گہوارہ جو عورتوں کے جنازے پر رکھا جاتا ہے یہ گزر گروتھ رسول حضرت بیوی فاطمہ کی یاد ہے اگر بطور نے اپنی وفات کے وقت بوجہ غیر مذہبی فرمایا تھا کہ میرا جنازہ مردانہ جنازے کی طرح گھر سے نہ نکلے اگر اس وقت کفن سے چھپا ہوا ہوگا مگر جسم کی لمبائی لاگت بھی کرے گی پن اور موٹاپن غیر مردوں کو ضرور محسوس ہوگا اس لیے کی تھی کہ ایک ڈھانچہ بنا کر اور میں میری لاش کو چھپا کر قبر تک لے جانا بہنوں تو مجھ سے اندازہ لگا لو کہ بیوی فاطمہ زہرا جو کہ جزو بدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھی بمقتضا حیا نسمانی نے کام کیا تھا شوہر خود رکھنے والی عورت کو نہ تو شوہر کے حکم کا انتظار ہوا کرتا ہے اور نہ کہنے سے سروکار وہ صرف شوہر کا میلان خاطر اور رہجان طبیعت معلوم کرنے کی رہتی ہے بس اللہ تعالیٰ کی کے اس کا فرمان ہے کہ ہم کو تو رسول سے اللہ اور وسلم روحی سے جا کے پردے کا سبق لینا چاہیے نہ تو نوجوانی میں دلہنوں کی طرح بند سچ کر مردوں کو بھرے مجموعے میں بے حجابانہ سننا یہ خبر غیرتی ہوگی کہ دفتر کو کے بعد وقات بھی بابا صاحب قطر کو مچتے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب کسی کام کے لیے گھر پر بھیجتے تو اس کے لیے حکم فرماتے کے پردے کو پیچھے رہ کر اس کو مانگا کرو جانتی ہے یہ حکم ان صحابہ کرام کو ہے جن کا تقدس و پاک دامنی محتاج بیان نہیں غور کرو جب کہ امت کی مائیں پاک ہیں تو صحابہ کرام اولاد قرآن کریم نے اس کو ضروری بتلا دیا اور بے پردگی اور جائز نہ کی تو بھلا تم کس شمار میں حضرت اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا فاطمہ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی کی قصہ سناؤ شاگرد نے کہا کہ ضرور فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے پکی پیستی تھی جس کی وجہ سے ہاتھ میں پر گئے تھے اور خود پانی کی مشق بھر کر لاتی تھی جس کی وجہ سے سینے پر مشق کی رسی کے نشان بڑھ گئے تھے اور گھر کی جھاڑو وغیرہ بھی خود ہی دیتی تھی جس کی وجہ سے تمام کپڑے میلے پٹیلے رہتے تھے ایک مرتبہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام مبانگیاں آئیں تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم بھی جا کر حضور سے خدمتگار مانگ لو تاکہ تم کو مدد مل جایا کرے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی وہاں مجمع تھا شرم مزاج میں بہت زیادہ تھی اس لیے شرم کی وجہ سے باپ کو بھی مانتے ہوئے شرم آئی واپس آ گئی دوسرے دن حضور علیہ السلام کو تشریف لایا اور اشاد فرمایا کہ فاطمہ کل تم کس کام سے گئی آئی تھی بیٹی وہ شرم کی وجہ سے ہو گئی تو میں نے کیا کہ حالتوں کی چکی کی وجہ سے ہاتھوں میں رکھتے پڑ گئے اور وہ کی وجہ سے چیزوں پر رسی کے نشان ہو گئے ہیں اربوں کی کاروبار کی وجہ سے کپڑے مہلے رہتے ہیں میں نے ان سے کل کہا تھا کہ آپ کے پاس خادم آئے ہوئے ہیں ایک یہ بھی مانگ لے اس لیے آپ کے پاس گئی تھی ارے فاطمہ نے رسول اللہ میرے اور علی کے پاس ایک ہی اس طرح ہے اور وہ بھی میڈے کی ایک کھال ہے رات کو اس کو بچھا کر سو جاتے ہیں اور صبح کو اسی پر گھاس اور دانا ڈال کر ان کو کھلاتے ہیں تو فرمایا کہ بیٹی صبر کر حضرت موسا اور ان کی بیوی کے پاس دس برس تک ایک ہی بچھونا بسترا تھا وہ بھی حضرت موسا کا چوکا تھا رات کو اسی کو بچھا کر سو جاتے تھے حاصل کر اور اللہ سے ڈر اور اپنے پروردگار کا فریضہ ادا کرتی رہے اور گھر کے کاروبار کو انجام دیتی رہے جب سونے کے واسطے لیٹا کرے تو سبحان اللہ تحتیس مرتبہ اور الحمد اللہ تحتیس مرتبہ چونتیس مرتبہ پڑھ لیا کر یہ خادم سے زیادہ اچھی چیز ہے ارے فاطمہ نے رسم کہ میں اللہ کے رسول سے راضی ہوں یعنی جو اللہ کی اس کے رسول کی رضا میرے بارے میں ہو مجھے بخوشی منظور ہے یہ چیز زندگی دو جہان کے بادشاہ کی بیٹی تھی آج ہم لوگوں میں سے کسی کے پاس دو پیسے ہو جائیں تو اس کے گھر والے گھر کا کام کا تو درکنار اپنا کام بھی نہیں کر سکتی پاخانے میں لوٹا بھی ماں ماہی رکھ کر آئے اس واقعے میں جو اوپر ذکر کیا گیا صرف سونے کے وقت کا ذکر ہے اور دوسری حدیثوں میں ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ یہ تینوں پل میں بڑے مرتبہ لا الہ الا اللہ واد اللہ شریف الح لہ الملک والا کل شہین قدیر کا ذکر آیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دو گوڑے درہموں کی بھر کر پیش کی گئی جن میں ایک لاکھ سے بھی زیادہ درہم تھے حضرت عائشہ نے طباخ منگایا اور ان کو بھر بھر کر تقسیم فرمانا شروع کر دیا اور شام تک سب ختم کر دیے ایک درہم بھی باقی نے چھوڑا خود روزے دار تھی افطار کے وقت کے ساتھ لے آؤ تو ایک روٹی اور زیتون کا تیل لائی اور کرنے لگی کیا اچھا ہوتا کہ ایک دھرم کا گوشت ہی منگا لیا جاتا آج ہم روزہ گوشت افطار کر لیتے نے لگی کہ افطان دینے سے کیا ہوتا ہے اس وقت اگر یاد دلاتی تو میں منگا لیتی ہر نظرانے امیر معاویہ اور عبداللہ کے وغیرہ حضرات کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے کیونکہ وہ زمانہ فتوحات کی کثرت کا تھا مکانوں میں غلوں کی طرح سے اشرفیوں کے انبار پڑے رہتے تھے اور اس کے باوجود اپنی زندگی نہایت سادہ اور نہایت معمولی گزاری جاتی تھی حتیٰ کے سال کے واسطے بھی ماما کے یاد دلانے کی ضرورت تھی پچیس ہزار روپے کے قریب تقسیم کر دیا اور یہ بھی خیال آیا کہ میرا روزہ ہے اور گوشت بھی منگانا ہے آج کل اس قسم کے واقعات اتنے درد دور ہو گئے ہیں کہ خود واقعوں کے سچا ہونے میں بھی ترجیح ہونے لگتا ہے لیکن اس زمانے کی عام زندگی جن لوگوں کی نظر میں ہے ان کے نزدیک یہ اور قسم کے سینکڑوں واقعات کو بھی تعجب کی نہیں اللہ تعالیٰ کے بہت سے واقعات اس کے قریب قریب ہیں ایک دفعہ روزگار تھی اور گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا ایک فقیر نے آ کر سوال کیا فاطمہ سے فرمایا کہ روٹی اس کو دے دو اس نے عرض کیا کہ افطار کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں فرمایا کہ کیا مذائقہ ہے وہ روٹی اس کو دے دو اس نے دے دی ایک مرتبہ ایک سانپ مار دیا آپ نے دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے یہاں نہ آتا اس نے کہا مگر میں پردے کی حالت میں آیا تھا اس پر گھبرا کر آنکھ کھل گئی اور بارہ ہزار درم جو ایک آدمی کے خون بہا ہوتے ہیں صدقہ کر دیے اور وہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا ماں عائشہ کو کہ ستر ہزار درم صدقہ کیے اور اپنے کرتے میں ٹیبل لگ رہا تھا یہ تھی زندگیاں ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی محبت تھی وہ کسی سے مکتو نہیں تاکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ سب کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ اس کے ساتھ ہی مسائل سے اتنی زیادہ واقف تھی کہ بڑے بڑے صحابہ مسائل کی تحقیق کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے ابھی جلدی میں سلام ان کو سلام کرتے تھے جنت میں بھی اگر دائشہ کو حضور صلی کی بیوی ہونے کی نشارت دی گئی منافقوں میں آپ پر سہمت لگائی تو قرآن شریف میں آپ کی براہ راست نازل ہوئی وہ دیکھتے آج رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ دس خصوصیات میں ایسی ہے کہ کوئی دوسری بیوی ان میں شریک نہیں ان کے ساتھ نے ان کو مفصل نقل کیا سچی کی کہ تو پہلے قصے سے معلوم ہوتی تھی لیکن ان سب باتوں کے باوجود اللہ کے خوف کا یہ حال تھا فرمایا کرتی تھی کہ کاش میں درختی ہو جاتی تو تصویر کرتی رہتی اور کوئی آخرت کا مطالبہ مجھ سے نہ ہوتا کاس میں پتھر ہو جاتی کاس میں مٹی کا جھیلا ہو جاتی تو فرماتی کے کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی کاس میں درخت کا پتہ ہوتی کاس میں کوئی گھاس ہوتی اللہ کے خوف کا یہ منظر دور لوگوں کی نظر میں یہ نظرات کی عام حالت تھی اللہ سے ڈرنا کا حصہ تھا تو ایسے ایسے لوگ بلمان ہے نا دنیا میں آئے یہ ہمارے لیے بڑے سبق کی بات ہے خدا کرے کہ ہم نے مجھے اور آپ کو توفیق ہو جائے اور اس کا کچھ حصہ ہی نصیب ہو جائے محمد محمد محمد محمد محمد محمد حضرت خدرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور شاعرہ ہے اپنی قوم کے فوج کے ساتھ مدینے میں آ کر مسلمان ہوئی ابن عصیر اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی عورت نے ان سے بہتر شعر نہیں کہا یہ واقعات اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ کچھ ہمارے اندر ایمان کی حلاوت پیدا ہو جائے ہمارے ایمان میں کوئی تازگی آ جائے ہمارے اندر کوئی دین زندہ ہو جائے اور ہم دین پہ چلنے والے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنے والے بن جائیں تو میں ان سے پہلے ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے خلافت میں سن سولہ ہجری میں قافیہ کی لڑائی ہوئی جس میں خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چار بیٹوں کے سمیت شریک ہوئی لڑکوں کو پہلے بہت مصیبت تھی اور لڑائی کی شرکت پر بہت ابھارنے کر کہنے لگی کہ میرے بیٹے تم اپنی خوشی سے مسلمان ہو اور اپنی خوشی سے تم نے ہجرت کی تو اس بات کی قسم جس کو سوا کوئی معمول نہیں کہ جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو اسی طرح ایک بات کی اولاد ہو میں نے نہ تمہارے باپ سے خیالت کی نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا نہ میں نے تمہاری شرافت میں کوئی ڈبا لگایا نہ تمہارے نصب کو میں نے خراب کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نشانوں نے مسلمانوں کے لیے کافروں کی لڑائی میں کیا کیا ثواب رکھا ہے تمہیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آخر کی باقی ہونے والی زندگی دنیا کی فنا ہو جانے والی زندگی سے کہیں بہتر ہے اور اللہ کے نشانوں کا ہے پاشا اے ایمان والو تکالیف پر صبر کرو اور کفار کے مقابلے میں صبر کرو اور مقابلے کے لیے تیار ہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو لہذا کل صبح کو جب تم صحیح سالم اٹھو تو بہت ہوشیاری سے لڑائی میں شریک ہونا یہ اپنے چار بیٹوں کو نصیحت کا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے دشمنوں کے مقابلے مگر مانگتے ہوئے بڑھو اور جب تم دیکھو کہ لڑائی دونوں پر آ گئی اور اس کے سونے بھڑکنے لگے تو اس کی گرم آگ میں پھنس جانا اور کافروں کے سردار کا مقابلہ کرنا ان شاء اللہ کے لگ احترام کے ساتھ کامیاب ہو کر رہو گے نہ جب اس طرح کو لڑائی جوڑوں پر ہوئی تو چاروں لڑکوں میں سے ایک نمبر بار آگے بڑھتا تھا اور اپنی ماں کی نصیحت کو اشار میں پڑھ کر عمل پیدا کرتا تھا اور جو شہید ہو جاتا تھا تو اسی طرح دوسرا بڑھتا تھا اور شہید ہونے تک لڑتا رہتا تھا بالا آخر چاروں شہید ہو گئے اور جب ماں کو چاروں کے مرنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ان کی شہادت سے مجھے سخت بخشا مجھے اللہ کی رات امید ہے کہ اس کی رحمت کے سائے میں ان چاروں کے ساتھ میں بھی رہوں گی ایسی بھی اللہ کی بندی مائیں ہوتی ہے جو چاروں جوان بیٹوں کو لڑائی کی تیزی اور زور میں گھس جانے کی ترغیب دے اور جب چاروں شہید ہو جائیں اور ایک ہی وقت میں سب کام آ جائیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اسما دبید انصاری کا ہیں ہے تو مجھے اس رسم خدمت میں حاضر ہوئی اور میرے ماں باپ آپ کا قربان میں مسلمان عورتوں کی طرف سے بطور بچوں کے قاطب کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں بے شک آپ لکھنؤ کے اللہ کے نشانوں نے مرد اور عورت دونوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے اس لیے ہم عورتوں کی جماعت آپ کے لکھنؤ میں ایمان لائی اور اللہ پر ایمان لائی لیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں کو گھری رہتی ہے اور مردوں میں بد رہتی ہے مردوں کے گھروں میں گری رہتی ہے اور مردوں کی خواہشیں ہم سے پوری کی جاتی ہیں ہم ان کی اولاد کو پیٹ میں اٹھائے رہتی ہے اور ان سب باتوں کے باوجود مر بہت سے ثواب کے کاموں میں ہم سے بڑے رہتے ہیں جمع میں یہ شریک ہوتے ہیں جماعت کی نمازوں میں یہ شریک ہوتے ہیں بیماروں کی عیادت یہ کرتے ہیں جنازوں میں شرکت کرتے ہیں حج پر حج کرتے رہتے ہیں اور اس سے بڑھ کر جہاد کرتے رہتے ہیں اور جو بہت کے لیے یا عمرے کے لیے یا جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم عورتیں ان کے مانوں کی حفاظت کرتی ہیں ان کے لیے کپڑا بولتی ہے ان کی اولاد کو پالتی ہے کیا ہم ثواب میں ان کے شریک نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور شاید فرمایا کہ تم نے دین کے بارے میں سے بہتر سوال کرنے والی کو سنی صحابہ نے کہ رسول اللہ ہم کو خیال بھی رکھا کہ عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسما کی طرف متوجہ ہوئے اور شاید فرمایا کہ غور سے سن اور سمجھ اور جن عورتوں نے جس کو بھیجا ہے ان کو بتا دے کہ عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کی خوشبودی کو ڈھونڈنا اور اس پر عمل کرنا ان سب چیزوں کے ثواب کے برابر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ خود کو نہایت خوش ہوتی ہوئی واپس ہو گئی عورتوں کا اپنے خاندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ان کی و فرما برداری کرنا بہت ہی قیمتی چیز ہے مگر عورتوں سے بہت ہی قافر ہے صاحب کی لوگ اپنے بادشاہوں اور سرداروں کو سدھا کرتے ہیں آپ اس سے زیادہ مستحق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدے کا حکم کرتا تو عورتوں کو حکم کرتا جو اپنے خاندوں کو سجدہ کیا کرے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ عورت اپنے رب کا حق اس وقت ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ خاند کا حق ادا نہ کر دے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک روٹ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا اگر اللہ کا رکھا جب جانور آپ کو سجدہ کرتا ہے تو ہم تو زیادہ مستحق ہو کہ آپ کو سجدہ کریں نے فرمایا اور یہی اشار فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرے تو عورت کو حکم کرتا تھا کہ اپنے خانون کو سجدہ کرے ایک حدیث میں آتا ہے بنے جو خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر عورت خاوند سے ناراض ہو کر علاحدہ رات گزارے تو فرشتے اس پر لانت کرتے رہتے ہیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمیوں کی نماز قبولیت کے لیے آسمان کی طرف اتنی بھی نہیں جاتی کہ سر سے اوپر ہی ہو جائے ایک غلام جو اپنے آگاہ سے بھاگا ہو جو اپنے آقا سے بھاگا ہو اور ایک عورت جو قانون کی نافرمانی کرتی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی فرمائے میری نا فرمائے یہ کس سے کہانیاں نہیں ہے یہ واقعات ہیں جو کسی زمانے میں پیش آئے تھے یہ واقعات ہیں یہ سن کر ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اور ہم پہ ہمارے اندر امن کی جان پڑ جائے اس طرح سے سنیں اور امن کے لیے فریاد کریں اللہ سے اللہ عمل کرنے والا بنا دے دو جہان کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب مجبور سے دس برس پہلے جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کی گرست کی پیدا ہوں اور خالہ داد بھائی ابو الحاظ بن نبی سے ملا ہوا ہجرت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکی ان کے خاون بدر کی لڑائی میں کفار کے ساتھ شریف ہوئے اور قید ہوئے